اور ان کے پیچھے لگی اس دنا میں لانت اور قامت کے دن سن لو بے شک آد اپنی رب سے منکر ہوئے ارے دور ہوں آدھود کی قوم